learning process process is is an ongoing you never arrive journey the reward تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ کورس کا یہ پینتالیسواں اور آخری لیکچر ہے in a way it's a pause in the learning but the journey never ends the point is کہ ہم نے اگر کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے کچھ شیئر آپس میں آپ کے ساتھ چیزیں کی ہم نے مل کے لرن کرنے کی کوشش کی تو یہ سفر ایک جاری رہنا چاہیے اور ظاہر ہے اپنے اپنے جہاں پر آپ لوگ ہیں آپ آگے اپنے پرسو اسٹڈیز کریں گے اور اس میں اس پروسیس کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے کیونکہ جیسے ہم دوبارہ کہیں گے کہ جرنی ایک ایسی ہے جو کہ اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی اگر آپ منزل پہ آ کے رک گئے تو پروسیس ختم ہو جائے گا اور اسی لیے کہتے ہیں جو نیچر کا پروسیس ہے اٹس این ایولیوشنری پروسیس اور انسان کی جو نیچر ہے ہیومن نیچر ہے اسی ایولیوشنری پروسیس کا ایک طرح سے حصہ ہے کہ یو کیپ آن لرننگ اور لرننگ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے ظاہر ہے آپ سیکھتے ہیں آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں اور پھر فردر آپ چیزیں سیکھتے ہیں اس کو اپلائی کرتے ہیں اور جیسا کہ یہ چیز بھی آپ کو بتائی گئی کہ لرننگ کا کانسیپٹ تھنکنگ اور ڈوئنگ کے حوالے سے ہے کہ آپ سوچتے ہیں اور اس کو عمل میں لاتے ہیں اگر وہ آپ کی جو تھنکنگ ہے کانسیپچل نالج ہے انٹلیکچوئل نالج ہے آپ کے ذہن تک محدود رہ جائے آگے نہ بڑھے آپ اس کو اپلائی نہ کریں شیئر نہ کریں تو انفارچونیٹلی وہ لرننگ نہیں ہوتی تو لرننگ کا کانسیپٹ اپلیکیشن ہے تھنکنگ ہے اور شیئرنگ ہے تو اس کانسیپٹ میں ظاہر ہے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں اس پروسیس کو چاہے وہ ایک کنزیومر بینکنگ کا کورس ہو یا آپ کے ایم بی اے پروگرام کے دوسرے کورس ہوں آپ نے اس لرننگ پروسیس کو آگے جاری رکھنا ہے اور کل کو انشاءاللہ وہ لوگ جو ایک طرح سے اپنا کیریئرس پرسو کریں گے پریکٹیکل لائف میں جائیں گے وہاں پر بھی وہ it's part of the learning process کہ you learn lot of things you come across so many people so many groups نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے نئے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں نئی سراؤنڈنگز ہوتی ہیں تو it's all part of the learning process اور جب ہم نے لرننگ پروسیس کا شروع میں بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اس کے مختلف مراحل ہیں اس کے مختلف سٹیجز ہیں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور یہ ایک طرح سے وہ چیز ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی کو اپنی ابلٹیز کو ایک طرح سے انہانس کرتے ہیں فار واٹ یو ریئلی ایک طرح سے جو آپ کے سامنے ٹارگیٹ ہے آپ کے جو آبجیکٹو ہے جو آپ ون یو ریئلی وانٹ ایک طرح سے جو کہا جاتا ہے نا کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک طرح سے لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے ظاہر وہ مقصد نوبل ہونا چاہیے وہ human as a human being ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے as a part of the human community اپنا جو ہمارا رول ہے پازیٹیو وہ کس طرح ایک طرح سے کرنا ہے کل کو ہم پروفیشنلی جب بات کریں گے ہم نے آپ کو شروع میں یہ بتایا تھا کہ اس کورس کا جو پرسپیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے صرف ایک اسٹوڈنٹ کے حوالے سے نہیں بات کرنی بلکہ اگر ہم عام شہری ہیں اس حوالے سے بات کرنی ہے یا کل کو ہمارا جو کنزیومر کا رول ہے ہم نے اس حوالے سے بات کرنی ہے تو وہ یہ چیزیں تھیں لرننگ کی بیسیکلی جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی تھرو آؤٹ دا لیکچرس اس آخری لیکچر میں ہمارا ایک طرح سے جو ہم نے موضوع چننا تھا ہمارا خیال تھا کہ ہم ایک طرح سے اس کو سمرائز کریں اور یا ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تھا کہ بہت سے ٹائم کنسٹینٹ کی وجہ سے ٹاپکس جو رہ گئے تھے ہم اس کو کس طرح کریں کور کریں لیکن فارچونیٹلی کہہ لیں یا آپ یہ کریں کنسیڈنس کریں اللہ کی ذات ہماری مدد کرتی ہے اور جینونلی آپ لوگ یقیناً آپ لوگوں کا جو کمٹمنٹ لیول ہے آپ کا جو انٹرسٹ ہے لرننگ میں شاید اس کی بھی وجہ تھی کہ یہ آج کا جو ٹاپک ہم نے شروع میں اس لیکچر کے لیے سلیکٹ کیا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو سیلف سلیکٹ کیا ہے اس حد تک یہ ٹاپک کرنٹ ہے کہ یہ ایک آپ کو یہ اسٹڈی ریسنٹلی کنڈکٹ ہوئی ہے یہ اسٹڈی ظاہر ہے کچھ عرصے پہلے کچھ مہینے پہلے لیکن دسمبر 2009 یعنی اسی مہینے میں یہ اس کی پبلیکیشن ہوئی ہے اور یہ ہمیں اویلیبل ہوئی تو ہم نے سوچا کہ اس کی فائنڈنگز آپ کے ساتھ شیئر کی جائے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی جو فائنڈنگز ہیں اس کے جو آؤٹ کم ہے اس اسٹڈی کے جو ریزلٹس ہیں وہ آلموسٹ اس چیز کو سمرائز کرتے ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ کوشش کی throughout these forty four forty four lectures share کرنے کی اور ظاہر ہے جب اس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ ہم نے ان فورٹی فور لیکچرس کے اندر کیا چیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہم نے کیا چیز لرن کی ہمیں کن چیزوں کا پتا چلا ہم نے کن انسائٹس کو ایک طرح سے دیکھا تو وہ پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ in a way if not fully in a way to a maximum extent یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ جو اسٹڈی کے جو ہم فائنڈنگز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک طرح سے سمرائز فارم آپ کے سامنے آئے گی اور یہ کس طرح شروع ہوتی ہے یہ اسٹڈی ایک دنیا کی جو بہت بڑی گلوبل ایک طرح سے فارم ہے کمپیوٹر کی لیکن اس کے ڈیڈیکیٹڈ ہم نے شروع میں بھی ان کی کچھ اسٹڈیز آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں ان کے ڈیڈیکیٹڈ ریسرچ یونٹس ہیں جو مختلف انڈسٹریز کے لیے کام کرتے ہیں بینکنگ انڈسٹری فائنانس انڈسٹری اور دوسری مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے لیے تو اس کا ایک طرح سے یہ کمپنی اپنے آپ کو کمپیوٹر کی کمپنی نہیں کہتی they don't call themselves computer manufacturers but they call themselves solution providers وہ یہ کہتے ہیں ایون ہمارے جو ٹینجیبل پروڈکٹس ہیں وہ ایک طرح سے سولوشن کی فارم میں ہم کسٹمرس کو کمیونٹیز کو آفر کرتی ہیں تو اس حوالے سے ان کی بڑی ڈیڈیکیٹڈ سروسز ہیں یہ بہت ریسنٹ ریسرچ کرتے ہیں پروفیشنلی بیسڈ ہوتی ہیں ان کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور ان کا ایک وقت گزرا ہوتا ہے انڈسٹری میں بڑا اتھانٹک ان کا اوپینین ہوتا ہے تو یہ جو ان کی ایکچولی جو ان کی ویب سائٹ یہ کہاں سے اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ جب ہم آپ کو ہینڈ آؤٹس پرووائڈ کریں گے تو ان کا ریفرنس ان کا سورس آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو اپرچونٹی ملے گی کہ آپ اپنے طور پہ مزید اس میں ریسرچ کریں مزید اسٹڈی کریں مزید انسائٹس ڈیولپ کریں تو یہ اسٹڈی کا کانسیپٹ جو ہے ایک طرح سے جو اس کا فورم ہے ایک جو فارم ہے اس کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو اب یہ فائنینشیل ٹرموائل جو 2008 2008 7 اور 8 اور اب 2009 میں بھی جس کی وجہ سے ساری دنیا فیکٹ ہو رہی ہے تو بینکنگ سیکٹر اس سے جو افیکٹ ہوا ہے اب بینکنگ سیکٹر کو کیا کرنا چاہیے ہم نے مختلف پرسپیکٹو میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جب ہم مارگیج انڈسٹری کی بات کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو اسپیسیفکلی بتایا تھا کہ مارگیج انڈسٹری کے کانٹیکس میں آنے والے وقتوں میں اس وقت بینک کہاں انڈرسٹینڈ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں اور آنے والے وقت میں انہوں نے کہاں جانا ہے اور کس طرح جانا ہے اسی والے سے یہ ایک جنرل اسٹڈی ہے بینکوں کے والے سے کہ اس وقت جو bank over all all over the world including Pakistan ان کو جو ایک طرح سے چیلنجز ایک طرح سے درپیش ہیں جو ان کے سامنے چیلنجز ہیں وہ انہوں نے کس طرح ایڈریس کرنے ہیں وہ چیلنجز ہیں کیا اور اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور ہم جب اس کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسٹڈی کے فائنڈنگس کیا ہیں یہاں یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری جو ٹریڈیشن تھی کہ ہم کرنٹ لیکچر میں پچھلے لیکچر کا ریکیپ کرتے تھے اس کو چونکہ ٹائم کنسٹرینس ہے تو ہم نے اس میں لیکچر 44 کا ریک ایپ اس لیے نہیں لیا کہ ان اے وے ہمارا آج کا جو 45 لیکچر ہے یہ ایک سمری فارم میں ہے تو اس میں آٹومیٹیکلی بہت سی چیزیں if not everything should be covered تو اس حوالے سے آئیے اب ہم تھوڑا سا اس اسٹڈی کا دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ اس کا ٹائٹل دیکھ رہے ہیں fit focused and ready to fight how banks can get in shape for the battle uh یہ ٹائٹل سجیسٹ کرتا ہے کہ بینکوں کے لیے اب ایک طرح سے بیٹل ہے اس کے لیے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس کو آپ جنگ کا نام دے لیں یا ایک طرح سے ایک مہم ہے جو بینکوں کے سامنے ہے اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے جب اسٹڈی کی اس ٹائٹل سے جو چیز سامنے آتی ہے کہ بینکوں کے جو چیلنجز ہیں وہ ظاہر ہے ایک طرح سے بہت چیپ چیلنجز ہیں اور بینکس کے لیے اس کا جو اسموتھ سیلنگ نہیں ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ all over the world including Pakistan ان چیلنجز کو انڈرسٹینڈ کریں تاکہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ پالیسیز اسٹریٹجیز ڈیولپ کر سکیں کیونکہ یہ کرائسس ایسا ہے جس نے سب کو امپیکٹ کیا ہے اور اس ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ریکوری ان اے وے شروع ہو چکی ہے اکثر ملکوں میں ریکوری پروسیس شروع ہو چکا ہے جو ایک طرح سے ڈاؤن فال تھا یا اسٹیپ وہ ساری وہ ایک طرح سے چیک ہو گئی ہے لیکن ایکسپرٹس جو ہیں جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں جو ایک طرح سے اوپینین میکرز ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ ریکوری اتنی اسموتھ نہیں ہوگی یہ ریجن ٹو ریجن ویری کرے گی اور اس میں جو آگے آنے والا وقت ہے جس کو اگر آپ کہیں کہ جو آنے والے روڈز ہیں اس پہ ابھی بھی بمپس موجود ہیں آپ کو ابھی بھی شاکس نظر آئیں گے شاکس ملیں گے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس ریکوری کو ایک پراپر کوشیس پرسپیکٹو میں لیا جائے ایک دم سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی اس میں ظاہر ہے ریگولیٹرز گورنمنٹس اور جی ٹوینٹی کا کانسیپٹ آپ کو پتا ہے کہ آج کل بڑے وہ لوگ ایکٹیو ہیں اور جی ٹوینٹی کی جو کنٹریز ہیں ان کے جو منسٹرز ہیں ان کے ہائیسٹ لیڈرز پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹس وہ ملے ہیں پچھلے دونوں دو دفعہ ایک سال میں مل چکے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ جو گلوبل کرائسز آیا تھا جو فائنینشیل کرائسس سے شروع ہو کے ساری دنیا کو جب لپیٹ میں جنہوں نے لیا تھا اس میں ایک کولوبریشن کی ضرورت ہے اس میں جب تک سب لوگ مل کے کام نہیں کریں گے اس میں اسپرٹ کولوبریشن کی نہیں ہوگی تو یہ اتنا گینٹک ٹاسک ہے کہ کچھ ملکوں کی یا کچھ پلیئرس کی بس کی بات نہیں ہے تو اس مد نظر کو رکھتے ہوئے اس بیک گراؤنڈ کو اس فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بینکنگ سیکٹر ہے بینکنگ انڈسٹری ہے وہ کہاں کھڑی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اسٹڈی کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ banks overall are not in healthy shape ان کا جو ہیلتھ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ظاہر ہے اس ہیلتھ کو انہوں نے ایک طرح سے میٹافور استعمال کیا ہے کہ اس ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے ان کو ایک اسٹرکٹ رجیم اڈاپٹ کرنا پڑے گا جیسے کہ ایک عام مریض کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مریض نے جب ریکوری کرنی ہے ہیلتھ کی طرف واپس آنا ہے تو اس کو ایک اسٹرکٹ رجیم ایک طرح سے فالو کرنا پڑتا ہے اس میں اس کی ڈائٹ ہوتی ہے اس میں دوسرے ایک طرح سے میڈیسنز ہوتی ہیں یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں تو اس میٹافر کو سامنے رکھتے ہوئے بینکوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کی ایک رجیم ہے ان کی ڈائٹ ہے اور اس ڈائٹ میں ایک ریگولیشن کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے پہلے کی طرح ریگولیٹری باڈیز اب زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں تو بینکوں نے جب اپنی پالیسیز بنانی ہے فیوچر کے لیے تو اس میں ریگولیشنز کو بھی مد نظر رکھنا ہے تو اس میں جب ہم ریکوری کی بات کرتے ہیں تو پہلی چیز جو سامنے آتی ہے بینکس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس ریکوری پروسیس میں وہ اپنے لیے جو کام شروع کریں آگے بڑھیں اس میں وہ کہاں سے اسٹارٹ کریں تو یہ جو چیز سامنے آئی وہ آپ دیکھیں گے انہوں نے تین ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا پہلا کیا چیز تھی انہوں نے کہا کہ بینکس کو اپنا بزنس ماڈل جو ہے اس کو ایک طرح سے چینج کرنا ہے اس کو ریوائز کرنا ہے جو آنے والا وقت ہے جو موجودہ وقت ہے اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرا جو آئٹم سامنے آیا ریسرچ کے بعد اسٹڈی کے بعد اور انہوں نے بہت اسٹڈی کی تھی all over the world America Europe Japan Asia سارے جو بڑے بڑے بینکس تھے ریجنل بینکس تھے یونیورسل بینکس تھے وہاں انہوں نے ایون کلائنٹس کو انٹرویو کیا کلائنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے یہ اسٹڈی ایک طرح سے اس کا نچوڑ ہے اور ڈیفینیٹلی یہ اسٹڈی بہت یوزفل ہے اس کے مختلف ظاہر ہے پاسبل نہیں ہوگا اس کے سارے کانٹینٹس اس کی ساری جو اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں لیکن ہم سائلنٹ فیچرز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں انشاءاللہ ہینڈ آؤٹس میں یہ آپ کو کمپلیٹ فارم میں مل سکے گی اور اپنے طور پہ بھی آپ اس کو ریسرچ کر کے مزید اس میں چیزیں جان سکتے ہیں تو اس کے اندر جو دوسری چیز جو دوسرا item after the in a way remodelling of the bank business models دوسری چیز جو سامنے آئی وہ کسٹمر کی بات تھی کہ کسٹمر کا جو انسائٹ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کرائسس کے دوران بینکوں نے جو اپنی کسٹمر ریلیشن شپ تھی اس کو اوور کیا گیا تھا اس کو ایک طرح سے ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا گیا تھا تو کسٹمر کو اس حوالے سے بہت گریونسز ہیں اور ان کا خیال ہے کہ جب وقت آیا جو مشکل وقت آیا تو بینکوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد جو ظاہر ہے اس میں تیسرا ایریا ہے وہ ہے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے اب risk management every passing day ایک وہ سبجیکٹ ہے ایک وہ کانسیپٹ ہے جس کی امپلیمنٹیشن کے بغیر کوئی بھی بینک کوئی بھی بینکنگ انڈسٹری کا پلیئر ایک طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتا اگر آپ آپ نوٹ کریں کہ یہ تین ایریاز ہیں ہماری یہ کوشش رہی تھی تھرو آؤٹ ہم نے جب سلیکشن مختلف لیکچرس کے حوالے سے ٹاپکس کا کیا تھا تو آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلے لیکچر سے بزنس ماڈل کا سٹارٹ لیا تھا پھر اس میں بیچ میں آ کے ہم نے کسٹمر ریلیشن شپ کی بات کی رسک مینجمنٹ میں ہم نے آپ کے ساتھ کافی کانسیپٹ اور کافی لیکچرز میں کانٹینٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اسٹڈی میں ہمارے سارے 44 فور لیکچرس کا ایک طرح سے اگر دوبارہ میں کہوں گا کمپلیٹ نہیں تو کسی حد تک ایک سمری سامنے آتی ہے تو آئیے اب ہم انڈیویجلی دیکھتے ہیں کہ اس سمری میں جو ایک جو اسٹڈی سامنے آئی ہے کہ اس کے اندر بینکوں کا کیا اپروچ ہے اس میں چیز بتانی ضروری ہے کہ بینکس کے لیے سروائول کے لیے پہلی چیز جو ضروری ہے کہ وہ اپنی بیلنس شیٹ کو اسٹرینتھن کریں کاسٹ کٹنگ کریں ظاہر ہے یہ بینک کے ایک طرح سے انٹرنل ایشوز ہیں ان انٹرنل ایشوز کو جب تک وہ نہیں کریں گے تو ان کا سروائول جو ہے شارٹ ٹرم اور آگے پھر لانگ ٹرم وہ ظاہر ہے اس کے اندر ڈاؤٹ آ جائے گا تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب آپ نے ان فیکٹرز کو ان ایک طرح سے آسپیکٹس کو مد نظر رکھنا ہے کہ ریکوری کے ساتھ آپ نے کیا پالیسیز اختیار کرنی ہے آپ کے سامنے ایک طرح سے یہ ایک طرح سے پیرامیٹر سامنے آ گئے آپ کے سامنے ایک طرح سے یہ میپ سامنے آ گیا کہ آپ نے ان تین ایریاز کو کور کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کاسٹ کٹنگ اور اپنی بیلنس شیٹ کو اسٹرینتھ اس لیے کہ جب آپ کی ایگزٹنس ہے جو آپ کا سروائول ہے اگر وہ ہی انوے ڈاؤٹ میں آ جائے تو یہ باقی چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بزنس ماڈل کی بات کرتے ہیں تو اس اسٹڈی کے جو رسپونڈنٹس تھے ان کا خیال کیا تھا اور اس میں کیا ریکمنڈیشن سامنے آئی پہلی چیز جو یہ ہے کہ بزنس ماڈل کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا ری ڈیفینیشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بڑے بینک ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے اور جو دوسرے بینک ہیں کہ ان کا ایریا آف اسپیشلائزیشن کیا ہے جن ایریا میں وہ اسپیشلائز کر سکتے ہیں جس میں وہ ایک طرح سے ان کا ریسورسز اویلیبل ہے جس میں وہ افیکٹولی آپریٹ کر سکتے ہیں ان ایریاز کو ایک طرح سے فوکس کریں اور باقی جو نان ایریاز ہیں جو ان کے اس میں نہیں آ رہے ان ایریا کے انہوں نے ایک طرح سے ایگزٹ کرنا ہے اس میں مثال یہ دی گئی کہ جو چھوٹے بینکس ہیں اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آن دیئر اون سروائیو نہیں کر سکتے تو اس چیز کی ہے کہ بڑے بینکس میں مرجر ہو جائے ان کا ان کی ایکوزیشن ہو جائے ظاہر ہے یہ جو مختلف ملکوں میں ریگولیٹری باڈیز ہیں اور باقی جو بینکس ہیں وہ بھی اس چیز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے چھوٹے bank on their own survive نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے بینکس ہیں انہوں نے یہ دیکھنا ہے اپنے بزنس ماڈل کے حوالے سے کہ کہاں انہوں نے چینجز لے کے آنی ہے کہاں انہوں نے اس کو ریڈیفائن کرنا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کمپلیکسٹی کو سائز کی وجہ سے جو بڑھ گئی ہے اس کو ایک طرح سے ریڈیوس کرنا ہے اور اپنی ایفیشنسی کو بڑھانا ہے اب یہ ایک ایسا ٹارگیٹ ہے اگر اس کے لیے ضرورت پڑی اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو ایک طرح سے ڈائیورسٹ کرنے پڑیں وہ ایک طرح سے سیگمنٹس وہ ڈویژنس جو کہ پروفیٹیبل نہیں ہیں تو اس کو کرنا ضروری ہے اس لیے کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے بینکوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ ہم یہ کام کرتے رہے ہیں ہم نے اس کام کو کنٹینیو کرنا ہے continuation of a given segment جو ان کی آپریشن ہے اس کی ایک طرح سے فیزیبلٹی اس کی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ اس کو کرتے ہوئے وہ کس حد تک سروائول اور یہ جو بات ہے کہ انہوں نے اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنا ہے تو یہ جو ری ماڈل کرنے کا کانسیپٹ اس میں یہ ہے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے لیکچر نمبر ون اور اس کے بعد سبسیکوینٹ لیکچرز میں بزنس ماڈل کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اس میں ویریئس کمپوننٹس تھے بزنس ماڈل کے جس میں کنٹر کسٹمر انٹرفیس کی ہم نے بات کی تھی ہم نے اس میں اسٹریٹجک ریسورسز کی بات کی تھی ہم نے اس میں نیٹ ورکنگ کی بات کی تھی تو اس حوالے سے اب جو بزنس ماڈل ہے اس میں نیٹ ورکنگ کا جس میں سپلائرز ہیں پارٹنرز ہیں وہ ایک طرح سے کانسیپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سامنے آیا ہے اور بزنس ماڈل کو اس طرح سے ری ڈیزائن کرنا ہے ری ڈیفائن کرنا ہے تاکہ آپ اس کا جو افیکٹ ہے اوور آل جو کہ یہ گلوبل ہے جس کو ہم سسٹمک کی بات کرتے ہیں ہم رسک کے کیس میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے کہ جو سسٹمک ویو ہے کہ آپ نے پورے آل سسٹم کو سامنے رکھنا ہے آپ نے اپنے انڈیویجل آسپیکٹ کو سامنے نہیں رکھنا اس کی وجہ سے بزنس ماڈل کو آپ نے ایک طرح سے ریڈیفائن کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اس میں ویلیو پروپوزیشن کی بات کی تھی تو آپ نے اب موجودہ حالات میں بینکوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ویلیو پروپوزیشن کسٹمر کو آفر کر رہے ہیں اس ویلیو پروپوزیشن کے حوالے سے ان کا بزنس ماڈل کیا اس کو سپورٹ کرتا ہے ان کے جو ریسورسز ہیں ان کے جو مختلف سپورٹ فنکشنز ہیں کیا اس ویلیو پرپوزیشن کو اگر نہیں کرتے تو پھر ان کو ایک ٹف ڈیسیجن لینا پڑے گا کہ وہ ویلیو پرپوزیشن اور کسٹمر سیگمنٹیشن کے حوالے سے ان کو اس کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی ساتھ ساتھ جب ہم اسٹریٹجک ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے پروسیسز کی بات کی تھی اسٹریٹجک ایسٹس کی بات کی تھی آپ کے ساتھ وہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو اس کو بھی ایک طرح سے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سی چیزوں کو ہم لوگ ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اب جو چینج سرکمسٹانسز ہیں اس کی وجہ سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بزنس ماڈل کا کون سا کمپوننٹ خاص طور پہ توجہ کا طالب ہے اور کس جگہ آپ چینجز لا سکتے ہیں اور اس چینجز کے ساتھ ساتھ یا کانسیپٹ انوویشن کا بھی ہے ظاہر ہے آپ نے وہ جو چینجز لانے ہیں اگر ہم نے آپ کو یاد ہو یہ بتایا تھا کہ وہ ایک طرح سے فارمل چینجز نہیں ہوں گے وہ پیریفرل چینجز نہیں ہوں گے بلکہ وہ ڈیپ روٹڈ چینجز ہوں گے اس میں جو اس وقت ڈائنامکس ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے اور پچھلے لیکچر میں جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بینکنگ انڈسٹری اوور آل ہے جو اس کا خاص طور پہ ڈسٹریبیوشن چینل ہے اس کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں جو نان بینک اینٹیز آ رہی ہیں اس کمپیٹیٹر فوکس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھ کے اپنے بزنس ماڈل کو ایک طرح سے ریڈیوائن اور ری ڈیزائن کرنا ہے جب ہم بزنس ماڈل کی یہ ہم نے بات کی تو اس میں آپ جو کچھ چارٹس ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جو اوور آل پروفٹیبلٹی لیول جو تھا بینکوں کا 2003 سے لے کر 2006 اور اس کے بعد کس طرح اس کے اندر فال آیا کس طرح چینجز آئے اور اس کے اندر جو دوسرے فیکٹر سامنے آئے کہ جو بینک کا ایسٹ سائز تھا اس حوالے سے کون سے بینکس جو تھے انہوں نے اس کو ضرورت تھی کہ اس کو ڈائیورسٹ کیا جائے وہ جو نان پروفیٹیبل بزنس تھی جس کو وہ سپورٹ نہیں دے سکتے تھے ایک طرح سے اس کو آپ ایک طرح سے ڈائیورسٹ کر کے اس کو ایک طرح سے اس ایریا سے نکل جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر چھوٹے بینک ہیں وہ کسی کے ساتھ ایکوائر ہوں گے مرج ہوں گے تو وہ سروائیو کر سکتے ہیں ادروائز وہ سروائیو نہیں کر سکتے تو یہ ایک آسپیکٹ بزنس ماڈل کے حوالے سے تھا آئیے اب ہم اس کے دوسرے آسپیکٹ کی طرف جاتے ہیں وہ ہے کسٹمر انسائٹ کا اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کافی لیکچرز کسٹمر انسائٹ کے حوالے سے کسٹمر ایکسپیرینس کے حوالے سے کسٹمر سیٹسفیکشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکس اپنے کسٹمر کو ایک طرح سے دوبارہ ری فوکس کریں کیونکہ اس کرائسس کے دوران ان کا فوکس یہاں سے ہٹ گیا تھا اور اس اسٹڈی میں جو ایک چیز سامنے آئی ہے رسپونڈنٹس جو تھے جب کسٹمر سے انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ بینکس جو ہیں وہ صرف اپنے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں اور ہمارے کسٹمر کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھتے اس حوالے سے جو ہم ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ اس اسٹڈی میں یہ مینشن ہے کہ جو ٹرسٹ کا جو لیول ہے اس کے اندر بہت گیپ آ گیا ہے اب most of the customer don't trust their bankers in the context کہ بینکرس جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں ہمارے انٹرسٹ کو نہیں دیکھ رہے تو یہاں دیکھیں دوبارہ اس اسٹڈی نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ٹرسٹ کے فیکٹر کو ٹرسٹ کو امپروو کرنے کے لیے اب بینکوں کو کیا کرنا چاہیے تو ضرورت اس میں اس چیز کی ہے تو جو اس اسٹڈی میں اشارہ کیا گیا اور ہم نے مختلف لیکچرز میں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اس میں جو کسٹمر ایکسپیرئنس ہے برانچ کے حوالے سے کہ جو برانچ کی سروس کو امپروو کرنے کے حوالے سے ہم نے ویریبلٹی فیکٹر کی آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ جب آپ ویریبلٹی فیکٹرز کو کسٹمر کی طرف سے اکاؤنٹ فار کرتے ہیں تو آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں ان کے ایک طرح سے لائلٹی لیول کو بڑھا سکتے ہیں اور اس میں اسٹڈی میں خاص طور پہ انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جو ٹریڈیشنل سیگمنٹیشن کا جو اپروچ تھی اس میں ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ پہلے سیگمنٹیشن خاص طور پہ اگر ہم کنزیومر بینکنگ کی بات کر رہے ہیں ہم ریٹیل بینکنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جب سیگمنٹیشن ہوتی تھی وہ جو ڈیموگرافکس کے حوالے سے ہوتی تھی ایج کے حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے یا دوسرے فیکٹرز کے والے سے اب یہ اسٹڈی کے رسپونڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو سیگمنٹیشن کرنی ہے وہ اس حوالے سے کرنی ہے کہ بینک کے کسٹمر کس چیز کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں ان کے نزدیک وہ اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک سرٹن سروسز یا پروڈکٹ کے حوالے سے کچھ پے کر رہے ہیں بلکہ آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پریمیم پے کریں آپ کو تو وہ کیا چیزیں ہیں وہ کیا فیکٹرز ہیں تو اب سیگمنٹیشن اس طرح ہونی چاہیے اور آپ چارٹ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے چھ ایک طرح سے سیگمنٹیشن کی ہیں ہم جب چھ سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے آپ کو جو چیز سامنے آتی ہے کہ جو پرانے ٹریڈیشنل سیگمنٹیشن کا جو اپروچ ہے اس کو ایک طرح سے فارگو کرنا پڑے گا اور آپ کو اس میں اس کانسیپٹ کو لانا پڑے گا کہ کسٹمر کس چیز کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں کس چیز کو کم ویلیو کرتے ہیں تو اکارڈنگلی آپ اپنے پروڈکٹس کو اپنی سروسز کو آپ ایک طرح سے ٹیلر کریں گے تاکہ یہ سیگمنٹیشن کی نیڈس کو آپ میٹ کر سکیں یہ اس لیے بھی ضروری ہے اس کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ ایک طرح سے ریسرچ کی ضرورت ہے اسٹیٹسٹیکل ماڈلس اپلائی کر کے آپ یہ سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے اب بینکوں کے پاس یہ ٹولز ہیں یہ ٹیکنیکس ہیں کہ وہ اس قسم کی سیگمنٹیشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور پھر اسی حساب سے اپنی پروڈکٹ اینڈ سروسز آفر کریں اس میں جو اور چیز اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ بینکوں کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کسٹمر اس کے متعلق جو پرسپشن رکھتا ہے اور یہ اس سروے میں سامنے آیا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ میں اپنے بینکر کو کس طرح ریٹ کرتا ہوں اور اسی حوالے سے جب بینکر سے پوچھا گیا کہ ان آسپیکٹس پہ آپ اپنے آپ کو کس طرح ریٹ کرتے ہیں تو there was a huge gap ظاہر ہے کسٹمر جو تھے وہ بینک کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے اور بینکر جو تھے وہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے تھے اس گیپ کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے یہ کوئی بینکر نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی جو ہمارا پرسپشن ہے صحیح ہے ان کو کسٹمر کے اوپینین کو کسٹمر کے اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ ان کا اگر یہ پرسپشن ایسا ہے اور اس کے اندر گیپ ہے تو اس گیپ کو کس طرح آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں تو جب ہم کسٹمر انسائٹ کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے اس کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کی جو ہیلدی ڈیولپمنٹ ہے ہم نے آپ کو یاد ہو ایک بات کی تھی کہ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ اور customer relationship development maintenance یہ ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے ایوالونگ پروسیس ہے اس کو آپ کہیں اسٹاپ نہیں لگا سکتے اس کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں ہم کسٹمر ایکسپیرئنس کی بات کرتے ہیں لائلٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کسٹمر کو انڈرسٹینڈ کریں کسٹمر کو اب یہ میسج دینے کی ضرورت ہے یہ سگنل دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو as a bank as a institution health کی طرف لے جا رہے ہیں تو ہم آپ کو بھی اوور لک نہیں کر رہے ہیں کسٹمر کا ساتھ ہونا کسٹمر کا آن بورڈ ہونا اور کسٹمر کا یہ کہ جی اس ریکوری پروسیس میں وہ حصہ ہیں اور کسٹمر یہ سمجھے کہ جو بینک جو کچھ کر رہا ہے الٹیمیٹلی اس کا ان کو بھی بینیفٹ ملے گا یہ صرف صرف اپنی سروائیول یا اپنی ایک طرح سے ایگزسٹنس کے لیے نہیں کر رہا تو اس چیز کو ظاہر ہے مد نظر رکھنا ہے اس کے بعد جو تیسرا فیکٹر سامنے آیا وہ ہے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے رسک مینجمنٹ اس کرائسس نے اس چیز کو واضح کیا کہ سب سے بڑی وجہ رسک مینجمنٹ جو تھی اس کے اندر بہت بڑی کمی تھی اور ایک جو فیکٹر تھا جس نے سب چیزوں کو ایک طرح سے افیکٹ کیا وہ تھا جو بھی رسک مینجمنٹ کی اپروچز تھیں وہ فریگمنٹڈ تھیں وہ سائلوڈ تھیں وہ پورے انٹرپرائز وائڈ جس کو ہم ای آر ایم کا کانسیپٹ کہتے ہیں اس کے اندر نہیں تھیں اس وجہ سے یہ دیکھا گیا کہ یہ چیز سامنے آئی کہ وہ جو رسک کے فیکٹرز تھے رسک کے پیرامیٹرز تھے ان کو بلٹ ان نہیں کیا گیا ان کو کاؤنٹ فار نہیں کیا گیا اس کے لیے جو پروڈکٹس بنے جو سروسز بنے جو پرائسنگ ہوئی اس کے بعد جو کمپنسیشن بعد میں دی گئی اس میں رسک کے فیکٹر کو مد نظر نہیں رکھا گیا تھا اس کی وجہ سے یہ پرابلم سامنے آئی تو اب جو رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر بھی اتنا ہی زور ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ سائلوڈ اپروچ نہیں ہونی چاہیے یہ انٹرپرائز وائڈ ہونی چاہیے یہ انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے اور جو مختلف رسک بینک کو افیکٹ کرتے ہیں مختلف حوالے سے ان کا آپس میں لنکیجز کیا ہے وہ ان کی انٹر ڈیپینڈنسی کیا ہے اور وہ کس طرح بینک کے پروفٹیبلٹی کو بینک کے اوور آل ایگزسٹنس کو بینک کی آپ یہ کہہ لیں کہ اسٹریٹجی کو افیکٹ کرتے ہیں اور اس میں آپ نے جو اہم چیز جو سامنے رکھنی ہے وہ ریگولیٹرز کا عمل دخل ہے اب ضرورت اس چیز کی ہے جب ہم رسک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ریگولیٹرز کی انٹروینشن آپ کہہ لیں یا ان کی انوالومنٹ لیں آپ اس کو ایک طرح سے اوور لک یا اوائڈ نہیں کر سکتے ریگولیٹرس اہم ہو گئے ہیں ان کے آپ نے اس کو فالو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریگولیشن کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ جی اب ہم انوویشن نہیں کر سکتے ہم اپنے کسٹمرس کو نئے پروڈکٹس اور سروسز آفر نہیں کر سکتے تو اس کو آپ نے ایک طرح سے بیلنس کرنا ہے آپ نے ریگولیشنس کو بھی میٹ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو نئے ایک ٹینڈنسیز سامنے آئی ہیں گورننس کے حوالے سے کمپلائنس کے حوالے سے اور اکثر جو دیکھا گیا ہے کہ اس ٹرمائل کے درمیان ایسے کیسز جو فائنینشیل کرائمس کے حوالے سے سامنے آئے آپ نے ان کو بھی اٹینڈ کرنا ہے آپ کا ویجیلنس لیول جو ہے وہ زیادہ بڑھ جانا چاہیے آپ کو ایز اے بینک یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب وہ فیکٹرز جو آپریٹ کر رہے ہیں وہ بینک کی اس کی لوپ ہولس کی وجہ سے کیا ایڈوانٹیج لے کے بینکس کو یا اوور آل کمیونٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ رسک مینجمنٹ کو اس کانٹیکس میں بھی لیا جائے کہ یہ صرف ایک ریگولیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک بزنس کیس ہے اگر آپ کو ایز اے بزنس کیس لے کے آگے چلیں گے تو آپ کو پھر یہ ہوگا کہ آپ اس کو صرف کاسٹ فیکٹر کے حوالے سے نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس کی آپ کاسٹ کس طرح کور کر سکتے ہیں کیا آپ میجرز لے سکتے ہیں کہ آپ کو یہ صرف کاسٹ کی طرف نہ لے کے جائے یہ جب ہم رسک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیوں اس چیز کو کریں اور یہ تین فیکٹرز کو کریں تاکہ جو بینک کی جو ایک اس کو ہیلتھ ہے ریکور یہاں پر یہ مینشن کرنا ضروری ہے کہ جب یہ آپ سٹیپس لیں گے یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوں گی یہ ایک طرح سے ملٹی ایئر پروسیس یہ آپ اگر آج شروع کریں گے تو اس کا آنے والے وقتوں میں کچھ ٹائم لگے گا شارٹ ٹو میڈیم ٹرم اس کے ریزلٹ آنا شروع ہوں گے تو you have to be patient with this aspect اس لیے کہ اگر آپ نے یہ میجرس ایک طرح سے اڈہاک بیسس پہ لیے شارٹ ٹرم بیسس پہ لیے اس میں اس چیز کا خدشہ ہے اس کی افیکٹونیس اور اس کے وہ ریزلٹس نہیں آ سکیں گے جس کی توقع کی جا رہی ہے تو ہم جب اوور آل اس کو دیکھتے ہیں اس اسٹڈی کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہم نے ایز اے بینک جو بینکنگ انڈسٹری ہے اس کی ہیلتھ کو ریسٹور کرنے کے لیے آگے کہاں کیا لینا ہے کون سے میجرس لینے ہیں تاکہ بینکس کو یہ آئیڈیا ہو سکے کہ ان کا جو سروائول ہے it is linked with the overall situation وہ آئسولیشن میں آپریٹ نہیں کر رہے وہ ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو دنیا میں اس وقت ایک طرح سے ٹرموائل آیا ہے یا یہ جو سرکمسٹانسز ہیں یہ ساری آپس میں لنکڈ ہیں اور اس میں جب ہم سسٹمک اس کی رسک کی بات کرتے ہیں تو اس فیکٹر کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ banks are part of a system they are not out of the system تو اس پارٹ آف دا سسٹم ہونے کی وجہ سے جو سسٹمک رسک ہے اس کو بھی آپ نے ایک طرح سے فالو کرنا ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے یہ ایک انڈیویجول ادارے کی انڈیویجول کنٹری کی یا انڈیویجول انڈسٹری کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اوور آل اکانومی کی بات ہو رہی ہے سسٹمک رسک کے حوالے سے جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو اسٹڈیز کی اور رسک مینجمنٹ کے ای آر ایم کے حوالے سے کسٹمر انسائٹ کے حوالے سے اور ایک طرح سے بزنس ماڈل کے حوالے سے تو یہ جو چیزیں سامنے آئیں کہ یہ اس سے لانگ ڈران پروسیس یہ ایک ایسا ایریا ہے ہم صرف کنزیومر بینکنگ کی ریٹیل بینکنگ کی نہیں بات کر رہے بلکہ ہم بینکنگ اور فائنینشیل انڈسٹری کی ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں اب جب ریکوری ہونے جا رہی ہے اس میں بینکوں کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس ریکوری پروسیس میں کس حد تک انوالو ہیں کس حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے تاکہ جو بینکس ہیں جو آپریٹرز ہیں ان کو یہ پتا چل سکے کہ اس ریکوری پروسیس میں ان کا کیا رول ہے اور اس میں جب ہم ریگولیٹرز کی بات کرتے ہیں اگر ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ کو دیں دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ بہت سے جو پیرامیٹرز ہیں وہ پاکستان کے کیس میں اپلیکیشن نہیں ہے یہاں یہی چیز سمجھنے کی ہے یہی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اکثر جو فیکٹرز ہیں اکثر جو پرسپیکٹو ہیں ہم یہ سوچ کر اس کو ایک طرح سے رول آؤٹ کر دیتے ہیں کہ اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے اس کا دوسری دنیا سے تعلق ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب فائنینشیل ٹرموائل آیا تو یہ کہا گیا تھا کہ اس کا پاکستانی بینکنگ میں چاہ کے ایکسپوجر نہیں ہے تو اس کا امپیکٹ نہیں پڑے گا لیکن ہم سب نے دیکھا خاص طور پہ کنزیومر بینکنگ میں اس کا امپیکٹ آیا اور کس حد تک کنزیومر بینکنگ میں جو والیوم تھے وہ شرنک کر گئے اینڈ اوور آل اب پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ فنامنا اس وقت جو ویک بینکس ہیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے ویکر پلیئرس کو ایک طرح سے انکریج کیا جا رہا ہے ایک طرح سے وہ یہ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں کہ وہ ان کا مرجرز ہوں ایکوزیشنز ہوں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اسٹرانگ انسٹیٹیوشنس کی ضرورت ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر انڈیویجلی آپ اپنے آپ کو آگے لے کے نہیں چل سکتے اور پاکستان کا جو بینکنگ سناریو ہے حالانکہ as compare to other countries definitely اس کی ہیلتھ اوروں کے مقابلے میں کافی بہتر ہے لیکن یہاں بھی بہت سی ریفارمز کی ضرورت ہے یہاں بھی اس فیکٹرز کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے خاص طور پہ جب ہم بزنس ماڈل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتانا ضروری ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے جو بزنس کے ماڈلز ہیں وہ کسی حد تک جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں ان کے اندر ریویژن کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ جو کسٹمر کا انٹرفیس ہے کسٹمر کا انٹریکشن ہے اور ہم ڈسٹریبیوشن چینل کی بات کرتے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر پاکستانی بینکوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پرو ایکٹیو اپروچ کو لے کے آئیں اور اس کے بعد جو اس میں تیسرا ایلیمنٹ ہے رسک مینجمنٹ کا اگین اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایشین بینکس کی جو ایک اسٹڈی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اکثر ہم پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں رسک مینجمنٹ کے حوالے سے چونکہ ہم پیچھے ہیں ہم ابھی پانچ یا دس سال اس لیول تک پہنچیں گے تو ہم نے کچھ نہیں کرنا ہم جب پاکستان کے سناریوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر جو رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے ابھی وہی ریگولیٹری کمپلائنس کے حوالے سے ہے اس کے اندر ای آر ایم کا جو کانسیپٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکوں کو چاہیے کہ وہ پروسیجرز وہ ایک طرح سے پروسیسز ڈیولپ کریں کہ overall enterprise risk management کے کانسیپٹ کو اپلائی کیا جا سکے تاکہ یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کو اوائڈ کر کے جس کو اگنور کر کے پریزنٹ ڈے سرکمسٹانسز اور پریزنٹ ڈے ورلڈ میں آپ سروائیو نہیں کر سکتے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس ایریا میں کس حد تک آگے بڑھ رہے ہیں آئیے اب ہم اس اسٹڈی کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ جو کنکلوڈ ہوتی ہے اسٹڈی وہ یہ کیا کہتی ہے یہ اسٹڈی میں جو رسپونڈنٹ سے بات ہوئی مختلف جو اس کے ایک طرح سے جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے کہا کہ جو بینکوں کو اب ضرورت ہے کہ they have to raise more capital they have to improve their asset quality and obviously they have to improve the profitability اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کیپٹل کو ریز کرنے کی بات کرتے ہیں کیپٹل ایڈیکویسی جو بازل ٹو کے تحت ریکوائرمنٹ ہے اس کو انہانس کرنے کی بات کرتے ہیں تو اب سرکمسٹانسز ڈفرنٹ ہو چکے ہیں آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں as a public limited company آپ پبلک کو اپنی شیئر آفر کرتے ہیں in order to raise the capital اب وہ سرکمسٹانسز نہیں ہیں پبلک انکلائنڈ نہیں ہے انویسٹر سامنے نہیں آتے کہ وہ آپ کو آ کے ہیلپ آؤٹ کریں اس لیے کہ ان کے نزدیک اب بینکس جو ہیں وہ ونریبل ہو چکے ہیں اس لیے کہ ان کی جو لون کوالٹی وہ سسپیکٹ ہے اس لیے ان کا اب جو فنڈنگ سورس ہے وہ ایک طرح سے اپنی انٹرنل جنریشن کے حوالے سے ہے جب تک وہ اپنی پروفٹیبلٹی امپروو نہیں کریں گے اس کے اندر ایک طرح سے انکریز نہیں آئے گی ان کا جو ایک طرح سے نیٹ ورتھ جو ایکوٹی کا کانسیپٹ ہے وہ امپروو نہیں ہو سکے گا اس لیے کہ وہ باہر سے کیپٹل ریز نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گورنمنٹس کی طرف دیکھیں کہ جس طرح گورنمنٹس نے امریکہ میں اور یورپ میں مختلف ملکوں میں بیل آؤٹ کیا تھا وہ جو ایک طرف بل اب سامنے آیا ہے it is to the extent of ten trillion dollars اب ٹین ٹریلین ڈالرس کا ایک طرح سے اسٹیک ڈالنے کے بعد اب گورنمنٹس فرینکلی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کل کو کوئی بینک ٹربل میں ہو تو وہ اس کو ایک طرح سے بیل آؤٹ کر سکے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے ایک لیکچر میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس وقت امریکہ میں ایک بہت انٹینس ڈبیٹ چل رہی ہے کہ یہ جو بینکس ہیں جن کا سائز بڑا ہو گیا ہے ان کے سائز کو کٹ ڈاؤن کیا جائے اور ان کے جو ایگزیکٹوز ہیں ان کے جو سینئر مینجمنٹ ہیں ان کے جو کمپنسیشن لیولز ہیں ان کو نیچے لایا جائے تاکہ اس کے اندر جو مال پریکٹسز ہیں جو ابیز ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے اور ساتھ ساتھ بینکوں کو ایک طرح سے سائز کم کر کے ان کا یہ جو آسپیکٹ ہے ٹریڈنگ کا اور ایکچوئل پیمنٹ سروس کا وہ الگ کیا جائے تاکہ وہ جو پروپرائٹری ٹریڈنگ کرتے ہیں جس سے بینک افیکٹ ہوتا ہے الٹیمیٹلی پورا سسٹم افیکٹ ہوتا ہے اور گورنمنٹس کو بیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے وہ سناریو دوبارہ ایمرج نہ ہو تو یہ ڈبیٹ چل رہی ہے اور اس کے اندر مختلف آرا ہیں مختلف رائے ہیں لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ ٹو بگ ٹو فیل کا کانسیپٹ صحیح ہے یا نہیں لیکن اس میں ظاہر ہے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو اس اسٹاٹس کو ایک طرح سے مینٹین کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو ریکوری پروسیس آ رہا ہے ان لوگوں کا خیال ہے کہ جو اسٹارٹس کو کے خلاف ہیں کہ یہ ریکوری میں دوبارہ یہ لوگ جو ہیں وہی ابیوزز کریں گے اسی قسم کی مال پریکٹسز سامنے آئیں گی اور پھر وہی نتیجہ نکلے گا تو جب ہم یہ ساری بات کرتے ہیں تو پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بینکوں کو پروڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے بینکوں کو اپنی رسپانسبلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اس طرح یہ اسٹڈی اب کنکلوڈ ہوتی ہے اور اس اسٹڈی کی کنکلوژن کے بعد اب ہمارا جو لیکچر کا تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے آئیے اب اس میں ہم آپ کے ساتھ ایک اہم ٹاپک کیونکہ ڈائریکٹ بینکنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے ڈائریکٹ فائنانس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ہماری لائف سے ریلیٹڈ ہے وہ کیا ٹاپک ہے اور اس کی ضرورت کیا محسوس کی ہم کوشش کریں گے اس کی کچھ آسپیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ ہے انٹیگریٹی کا کانسیپٹ کانسیپٹ یہ ہے کہ integrity without it nothing happens nothing succeed اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بہت عام فہم کانسیپٹ ہے کون نہیں کہتا کہ انٹیگریٹی کے جو ہے اگر آپ آپ میں انٹیگریٹی نہیں ہے تو آپ اس کس طرح آگے بڑھ سکیں گے لیکن یہاں جو مینشن کرنے کی ضرورت ہے ہاروڈ بزنس اسکول کے پروفیسر ہیں مائیکل جینسن کے نام سے انہوں نے انٹیگریٹی پہ بہت کام کیا ہے ان کا apart from he is a business professor business professor ہونے کے ساتھ ساتھ he is suppose to be he is a integrity czar integrity کے اوپر کام کیا ان کی ایک ایک طرح سے ریسرچ کونسل ہے سوشل ایک طرح سے سیکٹر کی ہے اور یہ ریسرچ کرتے ہیں اور وہ انٹیگریٹی کے اوپر بہت کام کرتے ہیں تو یہ جو ہم کچھ فائنڈنگز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ایک وہ انٹرویو ہے جو پروفیسر جینسن نے دیا تھا یہاں یہ بتانا آپ کو ضروری ہے کہ ہم جس حوالے سے جو ہمارا ایمان ہے جو ہمارا بلیو ہے ہمیں کسی ایک ایک فورن پروفیسر کی بزنس اسکول کے پروفیسر سے یہ انڈورسمنٹ لینے کی یا یہ ایڈوائس لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ انٹیگریٹی کیا ہوتی ہے اس کو کیا ہونا چاہیے لیکن یہاں ہم چونکہ اس کا لنک بزنس کے ساتھ ہے اور اس انٹرویو میں پروفیسر جینسن نے انٹیگریٹی کے اس آسپیکٹ کو ہائی لائٹ کیا کیا گیا ہے کہ اس کا بزنس سے کیا تعلق ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور ہوپ کرتے ہوپ کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ کچھ جو آسپیکٹس ہیں یہ کچھ پرسپیکٹو ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ صحیح ہوں لیکن اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا اور انسائٹ ملے گی کہ جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں پروفیشنل لائف کی بات کرتے ہیں ہم اپنی انڈیویجل لائف کی بات کرتے ہیں تو انٹیگریٹی کا جو فیکٹر ہے وہ کس طرح سامنے آتا ہے اس انٹرویو میں جو پہلا سوال جب پروفیسر جینسن سے کیا گیا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ انٹیگریٹی موریلٹی اور ایتھکس کو ایک طرح سے کمبائنڈ کیا جاتا ہے تو اس میں انہوں نے جواب دیا ظاہر ہے یہ کمبائنڈ کرنا غلط ہے ان کے نزدیک انٹیگریٹی جو ہے it's like a law of gravity اس میں گڈ اور بیڈ ڈیزائربل اور انڈیزائربل کا کانسیپٹ نہیں ہے ان کے متعلق اگر آپ لا آف گریوٹی کو کہیں کہ there is no such thing as bad gravity اور گڈ گریوٹی اسی طرح لا آف انٹیگریٹی بھی ہے اٹ از جسٹ دیئر اس کے برعکس مورالٹی کی بات کرتے ہیں تو مورالٹی کا concept according to professor Jensen یہ ہے کہ آپ کے جو کچھ بیہیویئرز ہیں جو آپ کے نارمز ہیں جو آپ نے سوسائٹی میں جو آپ اپنے آرگنائزیشنز میں جو اپنے انٹریکشن میں آپ کرتے ہیں اس حوالے سے وہ نارمس وہ بیہیویئر انڈیزائربل ہو سکتے ہیں گڈ ہو سکتے ہیں بیڈ ہو سکتے ہیں اس کے جب ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو ایتھکس میں ویلیوز آ جاتی ہیں ویلیوز کا کانسیپٹ یہی ہے کہ کچھ ویلیوز جو اس طرح ہیں جس کی بیسس پہ آپ کا کنڈیکٹ آپ کا ایک طرح سے جو اپروچ آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ this is bad this is good this is desirable this is not desirable تو یہ ایک طرح سے انہوں نے کلیریفائی کیا کہ انٹیگریٹی کا کانسیپٹ اور مورالٹی کا اور ایتھکس میں کیا ڈفرینس ہے پھر جب ان کو ڈیفائن کرنے کو کہا گیا کہ آپ انٹیگریٹی کو ایک انڈیویجل کے حوالے سے کس طرح ڈیفائن کریں گے تو اس کی ڈیفریشن انہوں نے اس طرح دی کہ انٹیگریٹی جی کیا چیز ہے is something whole something complete آپ کے ورڈس کے حوالے سے کہ جب آپ اپنے ورڈس دیتے ہیں ایز اے ہول یہ ورڈس جو آپ نے کیپ کرتے ہیں آپ اس کو جو آنر کرتے ہیں دس از دی ایک طرح سے aspect and essence of integrity آپ نے نہ صرف اپنے ورڈس دینے کے بعد you have to keep those words you have to honour those words this is in a way the framework the basis of integrity اس کی انہوں نے مثال اس طرح دی کہ آپ نے جو کسی کو ورڈ دیے ہیں اس کو جب آپ نے آنر کرنا ہے اس وقت پہ آن ٹائم آپ نے اس کو ایک طرح سے پورا کرنا ہے فلفل کرنا ہے اس کے برعکس آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک آنر کا کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی ورڈس دیے ہیں اور اس پہ ٹائم پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ورڈس آپ فلفل اپنے نہیں کر سکتے تو آپ فوراً اسٹینڈ اپ ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ میں نہیں کر سکتا اس حوالے سے جن لوگوں سے آپ کی ڈیلنگ ہے جن کو آپ نے ورڈس دیے ہیں جن کو آپ نے ایک میس کریٹ کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ آئیے ہم اس میس کو کلیئر کرتے ہیں اس طرح بھی حالانکہ آپ نے اپنے ورڈس کو کیپ نہیں کیا لیکن آپ نے اپنے ورڈس کو آنر کیا تو یہ کانسیپٹ انٹیگریٹی کا ہے اور اس کا تعلق جب اس نے پرفارمنس کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے جینسن سے سوال کیا گیا کہ آپ اس کو کس طرح ورک لائف کے ساتھ ایک طرح سے لنک کرتے ہیں اس میں جینسن نے جواب یہ دیا کہ اس میں جو ورکبلٹی کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ انٹیگریٹی کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے چانسز ہوتے ہیں یہ ضرور ہے کہ یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ آپ انٹیگریٹی کے ساتھ آپریٹ کریں گے تو پرفارمنس کی گارنٹی ہے لیکن ان اے وے جب آپ انٹیگریٹی کے ساتھ آپریٹ کریں گے تو یہ پرفارمنس کم از کم آپ کی انشور ہو جائے گی کہ جو دوسرے فیکٹرز ہیں جس میں آپ کی اسکلز ہیں اس میں آپ کی نالج ہے اگر ہم پروفیشنل اس کی بات کریں لیکن اس میں بھی ایک انٹیگریٹی کا پہلو آتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نے ایک پرفارمنس دینی ہے آپ نے جاب پرفارم کرنی ہے اس کے لیے آپ نے اسکلس ڈیولپ کرنی ہے اس کے لیے آپ نے نالج گین کرنی ہے تو انٹیگریٹی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ایفرٹس کریں آپ اپنے جن کو جو کنسرن لوگ ہیں آپ ان کو ورڈس دیں اور اس ورڈس کو پھر آپ آنر کریں کہ یہ آپ نے پرفارمنس ہے تو پرفارمنس انہانسمنٹ کے حوالے سے بھی انٹیگریٹی کا کانسیپٹ یہاں اپلائی ہوتا ہے اور اس کا جب ایک اور چیز سامنے آئی ان سے سوال کیا گیا کہ جب ہم سیلف کی بات کرتے ہیں اس میں بھی کیا انٹیگریٹی کا پہلی ہوتا ہے you have to be in a way behave with integrity with yourself تو ان کا جواب تھا بالکل اور یہ بھی بات عام فہم ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن یہاں ہم کلیریفائی کرتے چلیں کہ اس کانٹیکسٹ میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا اپنے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے سیلف کمٹمنٹ ہے وہ کیا ہے اور آپ اگر انٹیگریٹی لیول آپ کا اپنے ساتھ نہیں ہے تو آپ دوسروں کے ساتھ کس طرح کر سکیں گے اس کی مثال ایک پریکٹیکل اس طرح دی جا سکتی ہے کہ on a very minor issue آپ یہ کہتے ہیں اسے کل سے آپ نے ایکسرسائز شروع کرنی ہے آپ نے واک کرنی ہے یہ آپ نے اپنے ساتھ ایک طرح سے کمٹمنٹ کیا یہ بہت ایک مائنر سا ایشو ہے بہت انسگنیفیکنٹ ہے لیکن اس کو اگر آپ فلفل نہیں کریں گے تو in a way you are not behaving with integrity with yourself اس کا امپیکٹ ظاہر ہے یہ آئے گا کہ آپ خود فیل کریں گے آپ کو گلٹ فیلنگ ہوگی اور اس کے برعکس کوئی بہت میجر ایشو بھی لائف کا ہو سکتا ہے لائک آپ یہ کریں کہ آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے کمٹمنٹ کریں کہ آپ نے اپنی فیلو ورکر کے ساتھ کو ورکر کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ چیٹ نہیں کرنا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا یہ آپ کی جو سیلف کمٹمنٹ ہے اگر آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایز اے انڈیویجول انٹیگریٹی کے اسپیکٹرم پہ فال نہیں کر رہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے جی یہ نکلے گا لوگ آپ کو انکنسٹنٹ تصور کریں گے وہ آپ پہ رلائی نہیں کریں گے اور ان کا اور آپ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے جو ٹرسٹ ہے وہ ایلیمنٹ ایک طرح سے ختم ہو جائے گا یہاں ایک اور اہم چیز کی طرف پروفیسر جینسن نے اشارہ کیا کہ بزنس اسٹڈیز کا جو کریکولم ہے وہاں یہ پرابلم یہ ہے ان کے نزدیک یہ ان کا ویو پوائنٹ ہے اس میں سب سے بڑی خرابی ہے کہ جب اسٹوڈنٹس کو کاسٹ بینیفٹ انالیسس کا بتایا جاتا ہے ہر چیز میں تو یہ دس از فائن یہ ہونا چاہیے لیکن جو انٹیگریٹی کا ایریا ہے پروفیسر جینسن کے مطابق اگر آپ انٹیگریٹی میں کاسٹ بینیفٹ انالس لے کے آئیں گے تو یہ خرابی پیدا کرے گی اس لیے ان کے مطابق آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور ان کا ایک طرح سے یہ ریکمنڈیشنز ہیں کہ یہ جو کریکولم ہوتا ہے بزنس اسٹڈیز کا اس کے اندر آپ باقی چیزوں کی کاسٹ بینیفٹ انالیسز ضرور کریں لیکن جب انٹیگریٹی کی بات آتی ہے تو یہاں کرنے سے کمپلیکیشن آ جاتی ہیں تو ان کے خیال سے یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے اور ان کے وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو بزنس اسکول کے جو کریکولمس ہیں کریکولم بنانے والے ہیں ڈیولپ کرنے والے ہیں اس آسپیکٹ کو دیکھیں کہ یہاں پر وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کی اپلیکیشن مناسب نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ان سے ایک اور سوال کیا گیا کہ کیا اس کی application apart from individuals organisations کسی سسٹمس پہ غیر جاندار چیز یا آبجیکٹ پہ بھی ہو سکتی ہے تو یقیناً انہوں نے کہا ہم سسٹم کی انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے اس کی مثال دی کہ اس میں جو ایک چیز ہوتی ہے اس کا ڈیزائن ہوتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کا یوز ہوتا ہے اس کی مثال ایک پریکٹیکل اس طرح دی گئی کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے گاڑی کا مقصد ہے آپ کو ٹرانسپورٹ کرنا آپ کو بغیر اس کی حاصل کے لے کے جانا اب اس کا جو ڈیزائن ہے اس کا جو یوز ہے اس میں اگر کہیں خرابی پیدا ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے آپ کو پرابلم دیتی ہے آپ بیچ سڑک کے رک جاتے ہیں ٹریفک جام ہو جاتا ہے تو یہ ایک طرح سے that particular machine system is not acting with integrity تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا جو سسٹم ہے اس کی انٹیگریٹی میں خرابی ہے تو یہ ایک طرح سے نان آپ کہہ لیں کہ جو انڈیویجلس یا آرگنائزیشنس کے علاوہ بھی اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی جو ایک اور مثال دی کہ بزنس ورلڈ میں اس کی اپلیکیشن کی آپ کون سی ایک واضح مثال دے سکتے ہیں تو یہ جو سب پرائم مارگیج کا جو کرائسس تھا اس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ یہاں پر جو پلیئرس تھے جو ایک طرح سے انہوں نے they did not act it did not act out of integrity اس میں پرابلم یہی تھی کہ جب سب پرائم مارگیج کا جو کانسیپٹ تھا اس میں اگر انہوں نے بیس یہ بنایا کہ انٹیگریٹی کا تقاضا یہ تھا کہ جو مارگیج پیمنٹ کرنے والے تھے جنہیں ری پیمنٹ کرنی تھی انہوں نے یہ کرنا تھا کہ وقت پر یہ ری پے کریں انسٹالمنٹ پے کریں تاکہ کسی قسم کی بعد میں پرابلم نہ ہو لیکن جب یہ کرائسس ایسا آیا کرائسس کے سرکمسٹانسز ایسے ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اب اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اپنی کمٹمنٹ کو آنر کر سکیں جو دوسرے مارکیٹ کے پلیئرس تھے جو دوسرے سرکمسٹانسز تھے انہوں نے بھی ان کو ایک طرح سے انکریج کیا کہ اگر وہ ڈیفالٹ کرتے ہیں ان چینج سرکمسٹانسز میں مارگیج کی ری پیمنٹ نہیں کرتے تو اٹس فائن ود دیم تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک طرح سے اپنے ورڈ کو آنر نہیں کیا اور ایک طرح سے انہوں نے ریگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ نہ صرف مارگیج کے ہوم اونرس بلکہ دوسرے بھی پلیئرس تھے وہ بھی ان کو موقع ملا they also acted out of integrity تو اس کی وجہ سے جو سارا سسٹم جو تھا وہ آپ نے دیکھا افیکٹ ہوا وہ وہ کلیپس کر گیا تو یہ جب مثال ہم یہاں پر لے کے آتے ہیں تو انٹیگریٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں جب اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو توجہ نہیں دیتے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ this is something which is gone which is taken for granted لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس چیز کو اس حوالے سے انڈرسٹینڈ کریں کہ انٹیگریٹی کا جو کانسیپٹ ہے آپ کے ورڈس کو آنر کرنے کا اس میں انہوں نے ایک سمپل سی ایک پریکٹیکل مثال دی کہ اگر آپ کیا ایک ہوٹل میں ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کی بکنگ تھی یہ باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے وہ بکنگ والے دن جب ہوٹل پہنچے تو وہ ایک طرح سے فل تھا لوگوں نے چیک آؤٹ نہیں کیا تھا اور ان کو وہ اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کو کسی دوسرے ہوٹل میں اکوموڈیشن مل جائے اپنے ورڈس کی وجہ کو کیپ کرتے ہوئے لیکن وہ نہیں کر سکے الٹیمیٹلی انہوں نے ایک ڈائننگ روم میں ان کے لیے بیڈس کا ارینجمنٹ کیا ان کو پرووائڈ کر کے ایک طرح سے انہوں نے اپنے ورڈس کو آنر کیا اور یہ بعد میں ان جب ہسبینڈ وائف سے ایز اے کسٹمر پوچھا گیا انہوں نے کہا this was one of the best service experience we had تو اس ایک پریکٹیکل مثال سے آپ نے اندازہ لگا دیا ہوگا کہ انٹیگریٹی میں جو آپ ایکٹ کرتے ہیں تو how you honour your words تو اب ہم انٹیگریٹی کی جب بات کرتے ہیں تو اب آپ لوگوں کے لیے ایک یہ میسج ہے کوئی نیا میسج نہیں ہے کہ کل کو جب آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں جائیں گے جب آپ کا انٹریکشن پریکٹیکل جس کو ہم کہتے ہیں when rubber meets the road اس کا اور زیادہ انٹیگریٹی کے کانسیپٹ کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہوگی اس لیے بزنس میں دیکھا گیا ہے کہ یہ وہ آسپیکٹ ہے جس کو بہت زیادہ توجہ نہیں دی جاتی بلکہ یہ ایک تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے کہ کس طرح ہم اس چیز کو دیکھیں کہ بزنس میں اس کی اپلیکیشن کیوں نہیں ہے ہم ایز اے اس چیز کو اپلائی کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ہر ایکٹ ہمارا ہر کنڈکٹ اس حساب سے ہونا چاہیے اس کے اندر ہم اپنے جو ورڈس دیں اس کے جو یہ کانسیپٹ ہے انبروکن ہونے کا کمپلیٹ ہونے کا ہم الٹیمیٹلی اس کو آنر کریں اس لیے کہ یہ کوئی کانسیپٹ ایک پروفیسر نے نہیں دیا بلکہ جو ہمارا ایمان ہے جو ہمارا ایک طرح سے جو ہم بیس کرتے ہیں وہ انٹیگریٹی کے اوپر ہے اور ہم اگر انٹیگریٹی جو ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں جب ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں ہم اگر بینکنگ کمیونٹی کی بات کریں to act with integrity is always very very important اور یہ ایک ایسا آسپیکٹ ہے جس کو اگر ہم فالو کریں جس کو ہم ڈیلی لائف میں اپلائی کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے اسی کی مثال اس میں پروفیسر نے اپنی اس کی دی کہ جب آپ پرفارمنس کو انہانس کرنے کی امپروو کرنے کی بات کرتے ہیں جب آپ ورکبلٹی کی بات کرتے ہیں اور انٹیگریٹی کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں تو اس میں جو امپروومنٹ آتی ہے it is not to the extent of ten percent fifty percent but بلکہ it is to the extent of three hundred percent اور انہوں نے مثال اپنی اس ریسرچ کونسل کی دی جہاں پر انہوں نے کہا بغیر کسی ایڈیشنل ان پٹ کے ان کی جو پروڈکٹی لیول تھا over a period of one and half years وہ ایک طرح سے تھری ہنڈریڈ ٹائمس بڑھ گیا تو اگر ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے اداروں کی طرف نظر ڈالتے ہیں آرگنائزیشن کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کی نظر ڈالتے ہیں تو جب ہم پرفارمنس کو انہانس کرنے کی ورکبلٹی کو انہانس کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم نے انٹیگریٹی کے فیکٹر کو مد نظر رکھنا ہے اور ہم نے اس کو اوور لک نہیں کرنا یہ aspect as a individual important ہے اب آئیے ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور کنکلوڈ کرنے سے پہلے very small sort of comments thanks to all the people who have made this thing possible اس میں بہت سے لوگوں نے کام کیا جو بیک گراؤنڈ میں تھے جو پوری ٹیم تھی جنہوں نے کام کیا میں تو آپ کے سامنے صرف ایک ایز اے فیسلٹیٹر آیا تھا اور یہ اگر چیز آپ تک پہنچی ہے اور اس میں آپ کو کل کوئی فائدہ ہوگا کل کو تو اس میں آپ ان ٹیم ممبرس کو ضرور یاد رکھیے گا جنہوں نے اس ساری چیز کو کنٹریبیوٹ کیا اس کو آپ تک پہنچانے میں کام کیا اور اس کی سکسیس ان کے ایفرٹس کی وجہ سے ہے انہوں نے جو بھی اس میں کیا اس میں ہمارا تو ہم نے صرف انٹرمیڈیشن کا کام کیا ہے بہت سارے لوگ جن کے انسائٹس جنہوں نے اپنی تھیوریز دی ہیں کانسیپٹس دیے ہیں ان کا ایک طرح سے کنٹریبیوشن ہے تو ان سب کا ایک طرح سے کم از کم میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ ضرورت اس چیز کی ہے آپ ان کے ایفرٹس کو اکنالج کریں کہ دیٹ ورڈس آئی ٹیک دا لیو اللہ حافظ